دولت مقاوی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں جس طرح مردان جرت اور اصحاب شجاعت نمایاں سر انجام دیے اسی طرح باہمت حوصلہ مند اور جانسار خواتین نے بھی تاریخ انسانی پر انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں اس طرح کی بہادر خواتین نے نہ صرف مصر کے تمام شہروں میں اپنا اسلامی کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا بلکہ تمام مسلم ممالک کے لیے بھی عزم و ہمت جرت و بے باکی کی ایک قابل تقلید زرین تاریخ رقم کی انہی علول بیدار مغز خواتین میں سے ایک دولت احمد مختار مکاوی ہیں ولادت اور خاندانی پس منظر دولت احمد مختار مکاوی فرسٹ نومبر نائنٹین تھرٹی کو پیدا ہوئی آپ کی ولادت محافظت الغربیہ کے گاؤں شبیش بش بشبیش میں ہوئی یہ گاؤں مرکز محلہ کبرا کے ماتحت تھا آپ کے والد مالدار تھے مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کی دولت مکاری پابند سو مسلات تھی اور اپنے رب کے احکام کی اطاعت خوش دلی سے کرتی تھی آپ کی پانچ بہنیں اور ایک بھائی تھا یہی بھائی آگے چل کر اپنے بہنوں کے لیے مسائب و علام کے خلاف ایک ڈھال ثابت ہوا آپ ابھی کمسین ہی تھی کہ والد دا کی مفارقت دے گئے آپ کی زندگی کا پہلا صدمہ تھا جسے آپ نے ایمان کی قوت سے برداشت کیا آپ نے گاؤں کے اسکول میں اس دور کی پرائمری تعلیم حاصل کی اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں حفظ کی دولت مکاوی ایک ایسے خاندان کی چشم و چراغ تھی جو اخبان المسلمین سے گہری وابستگی رکھتا تھا اس خانوادے کے خانوادی کے افراد نے اخوان کی دعوت کو پھیلانے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے یہاں آپ کے بعض عزیزوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے بھائی عبد المنعیم مکاوی یہ آپ کے اکلوتے بھائی تھے عبد المنعیم اسکندریہ زرعی کے فارغ التحصیل تھے اور ان شباب ہی میں اخوان کی دعوت سے متعارف ہوئے تھے یہ 1948 میں گرفتاری گرفتار ہوئے پھر رہائی ملی 1954 میں دوبارہ گرفتاری عمل میں آئی تو جمال عبد ناصر کی موت کے بعد ہی رہائی نصیب ہوئی تیسری بار 1981 میں گرفتار ہوئے آپ کو جماعت اخوان المسلمین کے مکتب الارشاد کا رکن چنا گیا آپ ڈیلٹا کے وسطے علاقوں میں اخوان کے ذمہ دار اور نگران تھے آپ نے 1998 میں وفات پائی شوہر پروفیسر ابو علی ابو شعیشی شوہر پروفیسر علی ابو شعیشہ آپ نے 26 دسمبر 1981 کو کفر الشیخ میں پیدا ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی کا آغاز و آغاز میں سروے انجینئر کے طور پر کیا 1937 میں اخوان کی دعوت سے واقف ہے اور پھر دعوت کے مخلصین میں آپ کا شمار ہونے لگا فورٹی ایٹ میں گرفتار ہوئے آپ دولت مکاوی کے بھائی انجینئر عبد المنقیم مکاوی کے دوست تھے میں دوبارہ گرفتار ہوئے آپ کو الحربی یعنی جنگی جیل میں تشدد و کا نشانہ بنایا گیا تیسری بار نائنٹین ایٹی ون میں پکڑ کر زندہ میں ٹھونس دیے گئے seventeen November nineteen ninety two کو وفات پائی صاحبزادے ڈاکٹر حسن ابو شعری شاہ آپ کفر شیخ کے اخوانی رہنماؤں میں سے ہیں 1958 میں پیدا ہوئے میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اور پھر اپنے والد اور ماموں کی طرح اخوان سے منسلک ہو گئے 1981 میں گرفتار ہوئے 2005 کے عام انتخابات میں اخوان کی جانب سے امیدوار تھے مگر حکومت نے اس انتخابی حلقے میں انتخابات روک دیے دولت مکاوی کا تحریک اخوان سے تعلق دولت مکاوی کے اکلوتی بھائی عبد المنغیم اخوان سے وابستہ تھے وہ زرعی کالج میں حصول تعلیم کے دوران ہی اخوان کی دعوت سے متعارف ہو چکے تھے والد گرامی کی وفات کے بعد دولت کے بھائی نے ان کی کفالت کا فریضہ سنبھالا یہی وجہ ہے کہ دولت کو اپنے بھائی سے گہری محبت تھی وہ انہیں اپنا باپ بھائی اور دوست سمجھتی تھی جب نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کے پیارے بھائی کو حکومت نے پکڑ کر پسے دیوار زندہ رکھا یعنی بدنام زمانے دولت کو خوف و دہشت سے گہرا صدمہ پہنچا اگرچہ آپ کی والدہ آپ کو صبر و برداشت کی تلقین کرتی تھی مگر ان کا دل اپنے بھائی کی جدائی سے ہر وقت افسردہ رہتا تھا دولت مکاوی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں شادی خانہ آبادی علی ابو شعیشہ 1937 میں اخوان کی دعوت سے متاثر ہوئے جب پروفیسر عبد المنعیم زرعی کالج میں ان کے ہمدرس تھے تو دونوں میں اخوت و معدت کے روابط استوار ہوئے دونوں نے دعوت اخوان کے پرکھٹین راستے پر ساتھ ساتھ چلنے کا عزم ظاہر کیا چنانچہ 1948 میں اکٹھے گرفتار ہوئے پروفیسر علی شادی کرنا چاہتے تھے اور کسی موضوع رشتے کی متلاشی تھے اس بارے میں وہ کہتے ہیں میری عمر 32 ہو چکی تھی میں بہت سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اخوان بھی اس اس سلسلے میں فکر مند تھے اور میرے لیے مناسب خاتون کی تلاش میں تھے ان میں سر فہرست بھائی احمد نجیب الغوال تھے مگر مطلوبہ بیوی نہ ملی چونکہ بھائی عبد المنوی مکاوی کا اخوان کے خاندانوں سے گہرا رابطہ تھا لہٰذا میں نے اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا میں نے سخامی ان کے گھر میں ان سے ملاقات کی اور انہیں اپنی پسند سے آگاہ کیا انہوں نے اخوان کی بہنوں کے بارے میں مجھے بتانا شروع کیا میں ان لڑکیوں کے حالات سے پہلے ہی باخبر تھا اور ان میں سے کسی سے بھی شادی پر آمدہ نہ تھا پھر انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے بارے میں بتایا تو میں نے اتفاق کیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے اسے دیکھ لیں چنانچہ ان کی بہن کو دیکھنے کے بعد میں بھائی جلال عبدالعزیز سے ملا وہ اس خاندان سے اچھی طرح واقف تھے انہوں نے میرے تمام سوالات کے جوابات دیے اب میں نے بھائی عبد المنعیم کی محبت اور ان کے اعتماد پر شادی کا فیصلہ کر لیا جب میں نے اپنی والدہ کی رائے لی تو وہ بھی متفق ہو گئی طے پایا کہ جنوری 1954 میں شادی خانہ آبادی کی تقریب ہوگی مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ دولت کے بھائی جنوری 1954 میں گرفتار کر لیے گئے اور مارچ میں رہا ہوئے چنانچہ جون 1954 کو شادی ہوئی اور دلہن بحیرہ کے علاقے ابو المتادمیر میں میرے ہاں منتقل ہوئی فراق و علم شادی کے چند ہی ماہ بعد 26 اکٹوبر اکتوبر کو المنشیا کا سانح رونما ہوا دولت مقاوی کے بھائی کو تیسری بار گرفتار کر لیا گیا اور انہیں پندرہ سال کی قید سنا دی گئی دولت کے شوہر نے ایک خبر چھپائی مگر انہیں اتفاقاً معلوم ہو گیا دولت مقاوی کے بھائی کو ان کے گھر واقع کفر شیخ سے گرفتار کر کیا گیا تھا اب ان کی والدہ گھر میں اکیلی تھی کچھ عرصے بعد والدہ بینائی سے محروم ہو گئی ان کی بیٹی دولت اپنے والدہ کے پاس پہنچی اور دکھ درد کی اس گھڑی میں ان کی خدمت کرتی رہی ان حالات میں دولت ایک طرف تو اپنے بھائی کی گرفتاری پر ملول و افسردہ تھی اور دوسری طرف اپنے شوہر کی گرفتاری کا دھڑکا لگا رہتا مگر انہوں نے صبر و ثبات سے کام لیا اور ایسی زندگی کا آغاز کیا جو دکھ غم اور خوف سے عبارت تھی وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جیل جاتی ان کی والدہ اور شوہر بھی ان کے ساتھ ہوتے 1956 میں دولت مقاوی کی یہاں ان کی بیٹی نجوہ پیدا ہوئی 1958 میں اللہ کریم نے انہیں حسن عطا فرمایا آپ نے بیٹے کا نام حسن رکھنے پر اسرار کیا کیونکہ انہوں نے بچی کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان ان کا بھائی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جلدی تمہیں حسن عطا فرمائے گا چنانچہ دولت مکاوی نے اپنے بیٹے کا وہی نام رکھنا پسند کیا جو خواب میں ان کے بھائی نے بتایا تھا صبر و قرار کا نمونہ دولت اپنے والد کے گھر میں خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی مگر وہ چھوٹی عمر میں ہی آزمائش سے آزمائش آزمائشوں سے مانوس ہو چکی تھی پہلے والد فوت ہوئے پھر بھائی گرفتار ہو گئے اب ان کے شوہر امنہور میں ملازم تھے اور اسی ملازمت پر گزارا تھا تنخواہ کے سوا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں نہ تھا مگر انہوں نے اسرت و تنگ کی زندگی کو صبر و برداشت سے گزارا ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن کہتے ہیں میرے میرے والدین والدین کی شادی 1954 کے ثانی سے پہلے بھی تھی البحیرہ علاقے ابو المتعمیر میں رہائش پذیر تھے میری امی کی زندگی آسودگی اور خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے گزر رہی تھی میرے والد اپنے خاندان کی کئی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے تھے وہ اپنی ملازمت میں ترقی سے بھی محروم تھے ان سب حالات کا نتیجہ یہ تھا کہ والدہ نے اپنے رہن سہن اور کھانے پینے میں سادگی اور میانہ روی سے کام لینا شروع کر دیا وہ اپنی تنگ دستی اور غربت کا اظہار کسی سے بھی کبھی نہ کرتی وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتی تو ظاہر کرتی کہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی ہیں وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائیں ان کے رویے سے معلوم ہوتا کہ ان کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں وہ اپنے سسرال والوں سے کبھی کبھی نہ ہوتی بلکہ اپنے شوہر سے کہتی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ جاری رکھے دولت مکاوی حالت حمل میں تھی کہ جنین نے وفات پائی ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے مردہ جنین کو نکالنے کا فیصلہ کیا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنین آپریشن کے بغیر ہی نکل آیا شوہر کی گرفتاری آزمائشیں پے در پہ آ رہی دولت مکاوی کے بھائی کی گرفتاری کے کچھ عرصے بعد تفتیشی سٹاف نے ان کے شوہر کو گرفتار کر کبیر ترین تشدد کا نشانہ بنایا گھر کی بھی مسلسل نگرانی ہونے لگی رہائی کے بعد ان کے شوہر کو ابو المتعمیر کے علاقے سے تبدیل کر کے کو ہماوت بھیج دیا گیا اب مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ وقت بھی آیا کہ بچوں کے لیے روٹی مہیا کرنا تک دشوار ہو گیا زرعی زمین کی پیمائش کا کام کرنے والے ایک صاحب ان کے شوہر سے واقف تھے وہ ادھار روٹیاں لیتے اور ان کے گھر دی جاتے پروفیسر علی نے اپنی یادداشتوں میں بیان کیا ہے کہ ان حالات میں بھی ان کی اہلیہ نے اکتاہٹ اور مایوسی کا اظہار نہ کیا بلکہ وہ ان تمام کٹین حالات میں برابر اپنے خاندان خامن کی دلجوئی کرتی رہی اور ان کے دکھ درد میں شریک رہی ایک بار پھر گرفتاری ایٹ سپٹمبر 1965 کا دن تھا جو تفتیشی پولیس کے عملے نے دولت مکاوی کے کوئے حمادہ میں واقع گھر پر حلہ بول دیا ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گھر کی تلاشی لی گھر کا سامان بکھیر دیا مگر محترمہ دولت مکاوی نے اس موقع پر بھی صبر و برداشت سے کام لیا ان کا بھائی گزشتہ دس سالوں سے جیل میں تھا اور اب اب پولیس ان کے شوہر کو ان کے بچوں کے سامنے پکڑ کر لے گئی دولت مکائی کے سسر اپنے بیٹے کی گرفتاری کے علمناک خبر علمناک خبر سن کر کوہ حمادہ پہنچے خبر دولت مکاوی کے سسر اپنے بیٹے کی گرفتاری کی علمناک خبر سن کر قوم حمادہ پہنچے اور دولت اور ان کے بچوں کو اپنے ساتھ کفر شیخ لے گئے چند ماہ بعد پروفیسر علی کو رہا کر دیا گیا تاہم وہ کڑی نگرانی میں تھے ان کی اقامت اور سفر پولیس کے رحم و کرم پر تھا وہ پولیس سے اجازت لیے بغیر اپنے والدین سے ملنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے کفر شیخ کی پولیس انہیں اجازت نہ دیتی تو اپنا سفر ملتوی کر دیتے ان کے جاننے والے بھی ان سے ملنے سے کترانے لگے کہ کہیں وہ بھی نہ دھر لیے جائے دولت مقابق کو دوہرا دکھ تھا ایک یہ کہ پولیس بار بار گھر پر چھاپا مارتی تھی دوسرا ہے کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا تھا جب دولت مکاوی 1969 میں اپنے خاوند کے ساتھ کفر شیخ منتقل ہو گئی جہاں باقی رشتے دار رہتے تھے تو کچھ ہلکا ہوا خوشی اس وقت ہوئی جب ان کے بھائی 1970 کے اواخر میں طویل قید و بند کے بعد رہا ہوئے رہائی کے بعد وہ سب سے پہلے اپنی بہن دولت کے گھر آئے تو بہن مدتوں بعد اپنے محبوب بھائی کو دیکھ کر غش کھا کر گر پڑی ابھی بھائی کی رہائی کی خوشی پوری نہ منا پائی تھی کہ والدہ وفات پا گئی محبت و شفقت کے سہارے کی جدائی سے دل دل دکھی کو مزید گہرا صدمہ پہنچا مگر آپ نے اس دکھ کو دکھ کو ایمان اور پروردگار کی سچی اطاعت کرتے ہوئے جھیلا اولاد کی تربیت دولت مکاوی کے شوہر اور بھائی تو جیل میں جاتے رہے مگر انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت سے غفلت نہیں برتی اس تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ دولت کی اولاد نے ایک طرف اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی اور دوسری طرف اپنے والدین اختیار کردہ راستے پر بھی گامزن رہے ان کے بیٹے حسن جب میڈیکل کالج میں علم تھے تو تحریک اسلامی کے فعال نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے اگرچہ دولت مکاوی کے ذہن میں اپنے بھائی اور شوہر کی آزمائش تازہ تھی مگر انہوں نے اپنے لخت جگر کو طریقے دعوت پر چلنے سے کبھی نہیں روکا بلکہ انہوں نے اس بات پر فخر محسوس کیا کہ ان کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو اختیار کیے ہوئے کے میں دولت مقابی کا گھر اسلام کا مرکز بنا رہا کیونکہ ان کے شوہر صاحبزادے اور بھائی تینوں دعوتی اخوان کے جانصار تھے یہ گھر نہ صرف اخوان کے لیے بلکہ اخوات کے لیے بھی باعث فخر تھا اور قابل تقلید نمونہ تھا یہ گھر سماجی لحاظ سے ممیز و منفرد گھر تھا یہاں خاندانوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے ناداروں کی مدد کی جاتی تھی باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا دولت مقاوی چونکہ حق بات کہتی تھی لہٰذا یہاں آ کر قصور وار اپنے قصور کا اعتراف کرنے میں ہی قافیت سمجھتا تھا سب لوگ اس گھرانے سے محبت کرتے تھے یوں ایک یوں ایک محبوب گھرانہ تھا دولت مقاوی کے بیٹے بھائی اور شوہر کی گرفتاری کا سورج ابھی طلوع ہوا تھا کہ دولت مکاوی کے دولت قدے پر کسی نے بہت زور سے دستک دی دستک دینے والا محکمہ سراغ رسانی کا افسر عبد الرحیم سعدہ تھا وہ دولت کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن کو گرفتار کرنے آیا تھا ڈاکٹر حسن کہاں تھے یہ کسی کو معلوم نہ تھا وہ ابھی اس صدمے سے نہ سنبھلی تھی کہ 22 اکتوبر 1981 کی شب ان کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اسی رات ان کے بھائی کو سہا سے گرفتار کر لیا گیا دونوں کو پورٹ سعید جیل میں رکھا گیا مگر ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن کہاں چلے گئے تھے یہ گھر کے افراد کو بھی معلوم نہ تھا دولت مکاوی کے دل پر غموں کا ہجوم تھا مگر اللہ پر پختہ ایمان اور صبر صبر و استقامت کا نمونہ بنی ہوئی تھی بلاخر ڈاکٹر حسن کی گرفتاری بھی عمل میں آئی انہیں المنصورہ جیل میں ڈالا گیا یہ سب حضرات سولہ ماہ تک محبوس رہے اس دوران محترمہ مکاوی نے صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا وہ اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں سے بات چیت کے دوران اخوان کے موقف کا دفاع کرتی رہی ان کی صحت اچھی نہ تھی اب وہ مختلف امراض کا شکار تھی 1981 میں جب ان کے صاحبزادے شوہر اور بھائی کو گرفتار کیا گیا تو انہیں شوگر اور جوڑوں کے درد کے مرض لاحق ہوئے تھے ان تکالیف کے باوجود وہ جیلوں میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتی تھی آپ ان کمزور دل خواتین کی بھی ڈھارس بنداتی تھی جن کے بیٹے اور شوہر عقوبت خانوں میں تھے آپ ہمیشہ انہیں صبر کی تلقین کرتی آپ ان اخوان کے گھر والوں سے بھی ملنے جاتی جو جیلوں میں پڑے تھے آپ اپنے ملاقاتیوں کی مٹھائی سے توازو کرتی تھی صاحبزادے اور شوہر جیل سے رہا ہو کر آئے تو بھی آپ کی تنہائی دور نہیں کیونکہ آپ کے شوہر اور بھائی تو کفر میں تنظیم ڈھانچے کی تشکیل نو کرنے دعوتی اخوان کو عام کرنے کے لیے دیہات اور قصبات کے دوروں پر رہتے اور آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن اپنے پریکٹس میں منامک رہتے اگرچہ اخوات ملاقات کے لیے دولت مکاوی کے گھر آتی رہتی تھی مگر انہیں اپنے شوہر کے گھر سے بہت زیادہ غیر حاضری کا قلق رہتا اور اپنے امراض کی وجہ سے پریشانی سے دوچار ہونا پڑا آپ بالکنی میں بیٹھی اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی جن سے رات کے کھانے پر ہی ملاقات ہوتی تھی دولتی مقابی کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی جب بیٹے نے انہیں بتایا کہ اس نے شادی کے لیے ایک دوشیزہ منتخب کی ہے تو آپ اسے دیکھنے گئیں اور گھر آ کر تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہی لڑکی تمہارے ساتھ شادی کے لیے موضوع ہے مجھے امید ہے کہ اپنی ازدواجی ذمہ داریاں بطریق کے احسن نبھائے گی اور تمہیں ملنے کے لیے جیلوں کی چکر لگا سکے گی وفات دولت مقابی بیماریوں کی زد میں تھی جوڑوں کے درد نے انہیں بے حال کر دیا تھا تھرٹیت اگست نائنٹین نائنٹی کو ایک دم بلند فشار خون ہوا اور اپنے پروردگار سے جا ملی آپ کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی وفات کے بعد ان کے شوہر ان کی قربانیوں تنہائیوں اور مشکلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اکثر آپ دیدہ ہو جاتے انہیں اپنی مرحومہ اہلیہ کا وہ حشاش بشاش چہرہ کبھی نہ بھولتا تھا جس سے وہ ان کی گھر آمد پر ان کا استقبال کرتی تھی تقریباً دو سال تک اپنی رفیقی زندگی کے فراق پر دکھی رہنے کے بعد وہ بھی seventeen November nineteen ninety two کو اپنے خالی حقیقی سے جا ملے